تم نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں ہے تمہارے سامنے جو ہمارے لوگ جاتے ہیں بیچارے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے کپ کپاتے کپ کپاتے جنہوں نے تمہارے لباس میں عزت دیکھی ہے جنہوں نے تمہاری شکل میں عزت دیکھی ہے جنہوں نے تمہاری زبان میں عزت دیکھی ہے جنہوں نے تمہارے کلچر اور تہذیب میں اپنی ترقی کے خواب سجائے ہوئے ہیں جو امریکہ کے گرین کارڈ پہ مرتے ہیں جو برطانیہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے منہ سے رال ٹپکاتے ہیں جو اپنے گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر رکھ کے اپنے بچوں کے دماغ پہ تمہاری عظمت کے سائے بٹھاتے ہیں شاید تم انہی کو دیکھ کر اندازے لگا بیٹھے ہو کہ ڈرا لو گے شاید تم انہی کو دیکھ کر اس بات بات کا ذہن بنا بیٹھے ہو کہ اس امت کو ختم کر دو گے تم نے ابھی بریف کیس والا طبقہ دیکھا ہے گرنیڈو والا طبقہ تم نے نہیں دیکھا تم نے پینٹ شرٹ میں جکڑی ہوئی وہ مخلوق دیکھی ہے جو نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے رہے ہیں تم نے ٹائی لٹکائے ہوئے اپنے نے وہ کالے غلام دیکھے ہیں جنہوں نے مدینہ کا رستہ بھلا دیا ہے تم اپنے ویزے کے لیے قطاریں لگائے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو جن کی نظر میں صرف پیٹ ہے یا اپنی شرم گاہ کی انہی کو دیکھ دیکھ کے تمہیں دھوکا ہو گیا کہ تم اپنے بموں سے ہمیں لو گے تمہیں دھوکا ہو گیا کہ تم اپنی ترقی کے اپنی ترقی کے روب میں ہمیں رون ڈالو گے تمہیں یہ دھوکا ہو گیا کہ تم اپنے تیارے دکھا کے ہمارے سروں پر ہمارے سروں پر حکومت کر لو گے تم نے ابھی وہ لوگ نہیں دیکھے جو سوکھی روٹی کھاتے ہیں تم نے شاید امس خطاب کمانڈر کو نہیں دیکھا جو چیچنیا کی سرزمین پہ گیا سعودی عرب کے رہنے والا تھا جس سعودی عرب میں ہم لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ اس سعودی عرب کو چھوڑ کے آیا تھا وہاں کا پاسپورٹ چھوڑ کے آیا تھا وہاں کا ویزا چھوڑ کے آیا تھا وہاں کی ایش عشرت والی زندگی چھوڑ کے آیا تھا افغانستان کے پہاڑوں میں لیلہ شہادت مدد کو ڈھونڈتا رہا کبھی بموں میں کبھی گولوں میں کبھی گولیوں میں اور کبھی دشمن کے سامنے جا کر اپنی بندوق کے سائے میں اپنی تلوار کے سائے میں اس لیے کہ آقا مدنی نے جنت کا پتہ بتا دیا ہے مسلمانوں جنت کا پتہ بتا دیا ہے جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے وہ وہ کلاشن کوف کے سائے کے نیچے وہ توپوں کے سائے کے نیچے ڈھونڈتا رہا اسے نہیں ملی وہ باز کی طرح جھپٹا اور وہ دنیا کی سرحدوں کو رونگتا ہوا چیچنیا جا پہنچا اس کے ہاتھ ہاتھوں پہ زخم آ گیا لوگوں نے کہا دوائی لگا لو کہا میں مدینہ کا رہنے والا میں محمد عربی کا غلام دوائی بھی استعمال نہیں کروں گا میرے نبی نے شہد میں شفا بتائی ہے اپنی کٹی ہوئی انگلیوں پر شہد لگاتا تھا اسی شہد کو لیتا تھا کیا ان لوگوں کو تم دبا سکو گے جنہیں نہ تمہاری دوائیوں کی ضرورت جنہیں نہ تمہارے لباس کی ضرورت جو تمہاری شکل پہ پھٹکار بھیجتے ہیں جن کے ہاں کتے تم سے زیادہ خوبصورت ہے جن کے ہاں سور تم سے زیادہ باہیا ہے اور کوئی کوئی اور ہوگا جو گوروں سے عشق کرتا ہوگا ہم تو گوروں کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے جس گورے کے دل میں کفر ہوگا جس گورے کے دل میں اسلام کی نفرت ہوگی رب کعبہ کی قسم ہم اسے سور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں